اور حسب معمول اس سلسلے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں اور یہ اچھی نیتیں کیوں کرتے ہیں کہ یہ یاد رہے کہ مباح یعنی جا اس کام بغیر اچھی نیت کے کار ثواب نہیں ہوتا اور دوسری نیت اس میں دوسری وجہ اس کی یہ بھی ہے کہ مباح یعنی جا اس کام نیک و جا اس کام میں جس قدر اچھی نیتیں زیادہ اس قدر ثواب بھی زیادہ تو مدنی چینل کے سلسلے نیکیاں بڑھانے ثواب کی رغبت پیدا کرنے آخر سوار میں اللہ رب العالمین کی اطاعت کے کاموں میں مشغول کرنے کے لیے نہ صرف مدنی چینل کے سلسلے بلکہ پورا کا پورا مدنی چینل ہی اسی لیے اور دعوت اسلامی کے جملہ شعبہ جات اللہ رب العالمین کی اطاعت کے کاموں میں ہمیں مصروف رکھنے کا سامان مہیا کرتے ہیں تو اس سلسلے سے پہلے بھی اچھی نیتیں کروائی جاتی ہے تاکہ اس سلسلے کا سننا دیکھنا بیان کرنا اور دیگر جتنے بھی معاملات اس سلسلے سے تعلق رکھتے ہیں سب ہمارے لیے کار ثواب ہو سکیں ان نیتوں سے پہلے یہ بھی یاد رہے کہ شیخ طریقت امیر علیہ سنت بانی دعوت اسلامی عالمی نیت حضرت علامہ مولانا ابو البلال محمد الیاس ستار قادری رضوی دعوت برکاتم العالیہ نے اس پر فتن دور میں آسانی سے نیکیاں کرنے اور گناہوں سے بچنے کے طریقوں پر مشتمل شریعت و طریقت کا جامع مجموعہ بنا مدنی انعامات بصورت سوالات عطا فرمایا ان میں سب سے پہلا مدنی انعام وہ نیت ہی کا عطا فرمایا اور بخاری شریف کی پہلی حدیث بھی نیت ہی سے متعلق ہے مولا علی شیر خدا کر رم اللہ تعالی وجہ کریم کے تیرہ حروف کی نسبت سے حصول ثواب آخرت کے لیے سلسلہ حیات الحیاوان دیکھنے کی تیرہ نیتیں نمبر ایک حصول رضاء وجل کے لیے بیان سنوں گا دو جہاں اللہ وجل کا نام آئے گا وہاں تعالی یا تبارہ و تعالی جیسے کریمات کے ذریعے اللہ رب العالمین کی تصویر و تحمید کروں گا اسی طرح افقر اللہ کہا جائے تب بھی اللہ وجل کا ذکر کروں گا یعنی او او کہوں گا جہاں پیارے آقا مدینہ والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر مبارک آیا یا صلو علی الحبیب کہا گیا تو درود شریف عرض کروں گا یعنی صلی اللہ تعالی علی محمد کہوں گا چار انبیاء کرام علی الصلاۃ و تسلیمات میں سے کسی کا ذکر ہوا تو علی السلام صحابہ کرام علی رضوان میں سے کسی کا ذکر ہوا تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بزرگان دین رحیمہ اللہ المبین میں سے کسی بات ہوئی تو رحمت اللہ تعالی علیہ کہوں گا نیت کا موقع ہوا تو اس حدیث پاک نیت المؤمن خیر من عملی عمله یعنی مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے پر نظر کرتے ہوئے سچے پکے ارادے کے ساتھ انشاء اللہ کہوں گا چھ توبہ کی ترغیب دلائی گئی یا توبو اللہ کہا گیا تو شرائط توبہ پر عمل کرتے ہوئے رجوع اللہ کی نیت سے استغفر اللہ کہوں گا سات عجائب قدرت الہی وجل کا بیان سن کر ذکر اللہ کی نیت سے سبحان اللہ کہوں گا آٹھ تمام کام کاج اور مصروفیات کو چھوڑ کر توجہ سے بیان سنوں گا نو حیوان کے احوال سن کر رفتہ اعلیٰ کے اس فرمان پر عمل کی نیت سے شکر گزاری کروں گا چنانچہ پارہ تیئیس سورہ یاسین جو قرآن مجید فرقان حمید کی ترتیب یعنی سیکوینس کے اعتبار سے چھتیسویں صورت ہے سورت نمبر تھرٹی سکس آیت نمبر بہتر تہتر سیونٹی سیونٹی ٹو تھری میں ارشاد و خدا بندی اب وجل ہے لہم قرون و مشارب فلا یشکرون ترجمہ کنز ایمان اور انہیں ان کے لیے نرم کر دیا تو کسی پر سوار ہوتے ہیں اور کسی کو کھاتے ہیں اور ان کے لیے ان میں کئی طرح کے نفے اور پینے کی چیزیں ہیں تو کیا شکر نہ کریں گے دس ان کے اساتا سے درس حاصل کروں گا اور عبرت کے مدری پھول چنوں گا گیارہ اللہ تعالیٰ نے حیوانات میں طرح طرح کے معالجات یعنی علاج رکھے عبادت پر قوت حاصل کرنے کی نیت سے اسے اپناؤں گا اور خیر خواہی امت کی نیت سے دوسروں کو بتاؤں گا بارہ اس سلسلے سے مختلف مدری پھول حاصل کر کر نیز اگر شرعی مسائل بیان کیے گئے تو انہیں سیکھ کر کہیں خدا قدیر اصل بدل کی قدرت کا بیان کروں گا تو کہیں نیکی کی دعوت عام کروں گا تیرہ ان مدنی پھولوں کو تحریر بھی کروں گا اور دوسروں دوسروں کے آگے بیان کر کر نیکی کی دعوت عام کرنے کے ثواب کا حقدار بنوں گا ان غیر غالب ان نیتن کثیرہ جس قدر نیتیں کریں گے اس قدر ثواب بھی زیادہ یاد رکھیے کہ اعلیٰ حضرت علی رحمت رب العزت فتح پر جل پانچ صفحہ چھ سو تہتر album number five page number six seventy three میں ارشاد فرماتے ہیں بے شک جو علم نیت جانتا ہے ایک ایک فیل یعنی کام میں کئی کئی نیتیں کر سکتا ہے مگر یہ یاد رہے کہ نیت دل کے پختہ ارادے کو کہتے ہیں عمل کا سچا پکا ارادہ نہ ہونے کی صورت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 ایسی بادشاہت آپ کے لیے معجزہ ہو دنیا کے اندر حکومت کرنے والے حکومت کرتے ہیں اور ان کی حکومت کسی خطے زمین پر اور انسانوں پر ہوا کرتی اور اس حکومت کے تحت ان کے کام ہوتے یہ حکومتیں کچھ عرصے کے لیے دی جاتی پھر چھین جاتی اور کبھی کوئی دوسرا غالب آ جاتا ہے اللہ تبارہ و تعالیٰ نے حضرت سیدنا سلیمان علیہ نبی نواری صلاحت و کو ایسی عالی شان حکومت عطا فرمائی کہ آج کل جو حکومتیں ہیں وہ ایک طرف دوسری طرف ان کی حکومت کو آپ دیکھیے کہ ان کی حکومت نہ صرف زمین پر نہ صرف پوری دنیا پر نہ صرف انسانوں پر بلکہ ان کی حکومت حشرات پر بھی جاندار پر جانوروں پر جنات پر یہاں تک کہ ہوا پر بھی آپ کی حکومت ہوا کرتی بخاری شریف کی حدیث ہے کہ نویز جی رحمت شفیع امت مالک جنت بیز نے رب العزت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان کا خلاصہ ہے کہ ایک مرتبہ کوئی شریر جنگ آپ کو تنگ فرما رہا تھا آپ کی نماز کے بعد اس پر قدرت پائی اسے پکڑ لیا اور آپ نے ارادہ فرمایا کہ اسے مسجد کے ستون سے باندھ دوں تاکہ یہ سب صحابہ اکرام علی مردوان اس کو دیکھ لیں تو پیارے آقا مدیر والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے پھر مجھے یہ آیت یاد آئی قال رب اغفر لی وحب لی ملکن لا ينبغی لی احد من بعدی کہ آپ حضرت سلیمان علیہ علامہ علیہ صلاحت والسلام نے جو دعا کی وہ ایسی دعا تھی کہ جس میں آپ نے ایسا ملک مانگا ایسی سلطنت مانگی جو بعد والوں کے لیے نہ ہو تو آپ نے پھر ایسا نہ فرمایا علماء اس حدیث کے تحت ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کو جو کچھ ملا وہ پیارے آقا مدینہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی سے ملا یہاں تک کہ ہے خلید اللہ کو بھی حاجت رسول اللہ کی یعنی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبی جنا و صلاح وسلم جو کائنات میں انبیاء اکرام علیہ وسلاط و تسلیمات میں اعلیٰ یعنی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پوری کائنات میں سب سے افضل وہ بھی ایسے ہیں کہ انہیں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حاجت ہو تو سب ہی کو حاجت ہے تو آپ ہی کے در سے سب کو ملتا ہے اسی طرح حضرت سلیمان علیہ ربی جناب علیہ ولاۃ والسلام کو بھی پیارے آقا علی صلاح والسلام کے سب کے یہ مقام عالی شان دیا گیا مگر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت یہ کہ اس موقع پر جس طرح آپ کو سلطنت دی گئی آپ نے اپنی اس سے عالی شان سلطنت کا اظہار نہ فرمایا ساتھ ساتھ یہ پتہ چلا کہ آپ کی بہت اعلیٰ سلطنت تھی اور اس اعلی سلطنت کے اندر جاندار بھی شامل تھے اور اس کا بیان قرآن مجید فرقان حمید میں مزید ملتا ہے چنانچہ پارہ انیس بقول لدینہ سورت النمل جو کہ قرآن مجید فرقان حمید کی ترتیب یعنی سیکوینس کے اعتبار سے ستائیسویں ہے ٹوینٹی سیون اس کی بیسویں اور اکیسویں آیت میں ارشاد ہوتا ہے وطف قدت تیرہ فقلا مالیا لا اول ہد ہدا انکان من الغائبین لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا اَوْ لَأَذْبَهَنَّهُ اَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ ترجمہ کمزور ایمان اور پرندوں کا جائزہ دیا تو بولا مجھے کیا ہوا کہ میں ہد ہد کو نہیں دیکھتا یا وہ واقعی حاصل نہیں ضرور میں اسے سخت عذاب کروں گا یا ذبح کر دوں گا یا کوئی روشن سند میرے پاس لائے یعنی جس سے اس کی معذوری ظاہر ہو تو قرآن مجید فرقان حمید میں اس مقام پر ہد ہد کا بیان ہے اور ہد ہد وہ پرندہ تھا جو آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا کرتا مفسرین نے ہد ہد کی ایک خاصیت یہ بیان کی کہ یہ پانی کی جگہ کی نشاندہی کرنے والا پرندہ ہے اور جہاں پانی ہوتا ہے وہاں اشارہ کر دیا کرتا اور اس قافلے کو جہاں ٹھہراؤ ہوتا وہاں پانی کی نشاندہی کے حوالے سے اس پرندے سے مدد ملتی اور اس وقت کیا صورت حال تھی اس نے تخت دیکھا بلکیس کو دیکھا اور دیگر معاملات کو دیکھا اس کو آ کر بیان کیا آگے مفصل واقعہ بھی ہے تو جہاں یہ مفصل واقعہ ہے وہاں ہد ہد کے حوالے سے ایک خاصیت کا اشارہ ملا کہ یہ ہد ہد وہ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 اس جانور کا نام ہے وڈ پیکر یہ پرندہ تقریباً پوری دنیا میں حتیٰ کے صحراؤں اور سخت ٹھنڈے علاقوں میں پایا جاتا ہے تاہم اس کی زیادہ تر اقسام جنگلات میں رہائش پذیر ہوتی ہیں اس کے علاوہ پہاڑی سلسلوں میں بھی انہیں دیکھا جاتا ہے آسٹریلیا میں چند ایک علاقے ایسے ہیں جہاں پر اگرچہ یہ پایا نہیں جاتا مگر چڑیا گھر وغیرہ کے اندر اسے رکھنے کا معمول ہے ہد ہد یا اس جیسے پرندوں کی تقریباً دو سو اقسام بیان کی جاتی ہیں کچھ اقسام ایسی بھی ہیں جن کی بقا کو چند وجوہات کی بنا پر خطرہ لاحق ہے کیونکہ ان کی بہت ہی اقسام ہے لہذا ان کی اقسام کے لحاظ سے ان کے وزن رنگوں اور ظاہری وضاحت کے لحاظ سے کافی فرق پایا جاتا ہے زیادہ تر اقسام کے جسم پر سیاہ سفید بھورے اور سبز رنگ کے پر ہوتے ہیں اور کچھ ایسے بھی ہیں جن میں سرخ پیلا نارنگی اور سنہرا رنگ بھی پایا جاتا ہے عموماً نر ہد یعنی ہد ہد کے سر پر مادہ کے مقابلے میں زیادہ وادے سرخ اور پیلے رنگ کے دھبے ہوتے ہیں جبکہ ان کے پر سیاہ دھبے دار ہوتے ہیں سب سے چھوٹی قسم کے خد کی لمبائی تقریباً آٹھ سینٹی میٹر یعنی سوا تین انچ ہوتی ہے اور اس کا وزن صرف سات گرام ہوتا ہے سب سے بڑی قسم کے خد کی لمبائی اٹھاون سینٹی میٹر یعنی تقریباً تیئیس انچ تک ہوتی ہے fifty eight centimetre means twenty three inches اس کا وزن چھ سو گرام یعنی ایک اشاریہ تین پونڈ تک ہوتا ہے دیگر بہت سے پرندوں کی طرح نر ہد ہد مادہ سے بڑے ہوتے ہد ہد بہت سی ایسی جسمانی خصوصی صلاحیتیں رکھتا ہے جو اس کی عادات اور ماحول سے مطابقت رکھتی ہیں جیسے ڈھونگے مارنا اور اس دوران تیز اس کے سر جھٹکتے ہیں یہ سہمتا نہیں اور دماغ بھی اس کا بالکل متاثر نہیں ہوتا اس کی زبان لمبی اور پنجوں کی بناوٹ بھی ایسی ہے نیز اس کے نوک دار ناخن بھی اس انداز کے ہیں کہ یہ اسے اس کام کے لیے معاون ہوتے ہیں اور اس کی چونچ بھی مضبوط اس کی دم پر آپ سمجھیں کہ اس کی دم کا جو کام ہے وہ اس کو متوازن کرتی ہے بیلنس کرتی ہے تو پورا جسم اس کے اس عمل کی وجہ سے جو مطلب سرگرمیاں ہونی چاہیے اس کے مطابق ہے جیسا کہ آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں خود خود کی چونچ لمبی مضبوط تیز دھار اس کا سرا چھینی نما درختوں پر ٹونگے مارنے کی عادت کے سبب یہ چونچ تیز دھاری دار سی ہوتی ہے یہ چونچ بہت زیادہ اس کے لیے کارآمد ہے اس کے سبب یہ درختوں میں سوراخ کر کر اپنا بل بناتا ہے اس کے علاوہ یہ چونچ غذا کے استعمال کے لیے بھی اس کے لیے و مددگار ہے خود خود اپنی چونچ کے ذریعے درختوں کو بجا کر ایک دوسرے سے رابطہ بھی کرتے ہیں جی ہاں کمیونیکیشن سسٹم ان کا بہت مختلف ہے یہاں ایک نے مطلب سمجھے کہ درخت کھٹکھٹایا اور دوسرے کو اطلاع پہنچ گئی خاص طور پر یہ درخت بجا کر اس بات کا بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ ہمارا علاقہ ہے بھائی علاقہ ممنوع اس کے اندر آنے کی اجازت نہیں ان تمام کاموں میں چونچ کا استعمال چاہے وہ درخت میں سوراخ کرنے کے لیے ہو یا اشارہ دینے کے لیے خود خود حیرت انگیز طور پر دن بھر میں آٹھ سے بارہ ہزار بار ٹھونگے مارتا ہے یعنی ایٹ ٹو ٹویلو تھاؤزینڈ اس کی ضربیں ہوتی ہیں اور اس و مارنے کا انداز اس قدر تیزی سے ہوتا ہے فقط ایک سیکنڈ میں ایک سیکنڈ میں یہ پرندہ پندرہ سے بیس مرتبہ مار سکتا ہے یہ ضرب fifteen to twenty in a second مطلب اس کا یہ عمل ہوتا ہے ضرب مارنے کا اور بظاہر یہ ناقابل یقین ہے اتنی تیزی کے ساتھ اس کا یہ کام ہونا اور اتنی تیزی سے سراغ کرنا بالکل ایک الگ سی چیز ہے یعنی اللہ وسلم نے خود خود کے سر کی ساخت اس انداز کی بنائی کہ یہ اتنی تیزی کے ساتھ ایک تو مطلب اتنی تیزی کے ساتھ اور اتنی زیادہ مقدار کے اندر اس کا یہ مارنا اس طرف آپ یوں سمجھیں کہ اس کے سر کو نقصان پہنچنے کا بھی اندیشہ چونچ خراب ہو جانے کا اندیشہ پنجے اس کے خراب ہو جانے کا اندیشہ اب یہ جو برادا درخت کا اڑتا ہے وہ اندر پیٹ میں جانے یا ناک میں جانے اور ناک جو ہے بند ہو جانے کا اندیشہ تو لہذا اللہ تعالیٰ نے جب اس جانور کا یہ کام رکھا ہے کہ اس جانور کو اس انداز سے ضربے مانگنی ہے تو اس جانور کو اس ضرب مارنے کے لیے جسم بھی ایسا ہی دیا اس کے اندر دماغ چھوٹا اور یہ سر اس کا بالکل مضبوط ہوتا ہے اب مضبوط سر سے اس کا دماغ بالکل جڑا ہوا ہے اب جب جھٹکا پڑتا ہے نا تو جھٹکے پڑنے پر اس کو اثر نہیں ہوتا اور جب اثر نہیں ہوتا تو اس وجہ سے یہ مستقل طور پر مارتا رہتا ہے اس کے سر میں درد بھی نہیں ہوتا اتنی زور زور سے مارنے کی وجہ سے اور نہ کوئی کسی قسم کا دماغ پر نقصان ہوتا ہے اس کی ایک اور وجہ بھی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی جو چوچ اور کھوپڑی کے درمیان کی جو سطح ہے اس میں ایک لیئر ہے سوکس ایبروس لیئر کہا جاتا ہے اس کو یعنی جھٹکا سہنے کی صلاحیت رکھنے والی یہ طے جو ٹونگے مارنے کے دوران پیدا ہونے والے جھٹکوں کا اثر بالکل بریک کر دیتی یعنی یہ بالکل فرنٹ پر ہے سامنے ہے اس وقت آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں تو یہ جو لیئر اس وقت آپ کو چہرے میں لازی ہے لیئر تو نظر نہیں آئے گی جو چہرے کی ساخت آپ کو نظر آ رہی ہے یہ جب مار رہا ہے تو یہ بالکل فرنٹ اس کے چہرے کا جو ہے وہ اس چیز کو فیس کر رہا ہے روک رہا ہے جس کی وجہ سے اس کا سر بالکل ڈسٹرب نہیں ہو رہا اور جب سر تک اگر جھٹکا پہنچتا ہے تو سر کے بالکل دماغ کے ساتھ سر ملا ہوا اور سر درد بھی نہیں کرتا اس کام کی وجہ سے ٹھونگے مارنے کے دوران چونچ اور لکڑی سے ٹکڑے گرنے سے پہلے ہی پہلے آپ سمجھے کہ ملی سیکنڈ کے دوران اس کی آنکھ پر ایک موٹی جھلی آ جاتی ہے جو اس کی آنکھ کو اوڑنے والے برادے اور لکڑی کے ٹکڑوں سے محفوظ رکھتی ہے یعنی آنکھوں کی حفاظت کا انتظام قدرت نے اتنا شان کیا کہ یہ جب مار رہا ہے یہ اڑ کر آ رہی ہے اڑ کر آنکھ پہ لگ رہی ہے تو آنکھ متاثر نہیں ہو رہی اس کی نتنوں کی بناوٹ بھی اسی لکڑی کے برادے سے محفوظ رہنے کے انداز سے یعنی اس کے نتنے جو ہیں وہ لمبے اور باریک ہوتے ہیں جن پر کچھ خاص قسم کے بال ہوتے یہ بال برادے کو اس کی ناک میں جانے سے بچاتے ہیں خود کی زبان کافی لمبی اور پیک ہوتی ہے کچھ اقسام کے وجود کی زبان تو چار انچ تک لمبی ہوتی ہے اب اس خصوصی زبان کے ذریعے یہ ایسی جگہوں سے بھی غذا حاصل کر لیتے ہیں جہاں تک اس کا پہنچنا ناممکن ہو اس کی زبان کے سرے پر سخت رواں ہوا کرتا جن پر لیز دار لواب ہوتا اپنی چپکدار زبان کے ذریعے درختوں کی گہری جڑوں کے نیچے سے یہ کیڑے نکال کر بھی کھا لیتے ہیں فلکر ہد ہد کی ایک قسم ہے یہ اپنا زیادہ تر وقت درختوں پر رہنے کے بجائے زمین پر گزارتے یہ چوٹیوں کی تلاش میں ادھر ادھر دوڑتے پھرتے یہ نہایت چلاکی سے چوٹیوں کے سوراخوں کو بھی پہچان لیتے اور پہنچ جاتے اور اپنی لمبی زبان چوٹیوں کے بل کے اندر داخل کر کر چوٹیاں یوں سمجھیے کہ سمجھتی کہ یہ کوئی مطلب کیڑا وغیرہ ہے اور اس پر حملہ کر دیتی ہیں اور اس طرح چوٹیاں اس کی زبان سے چپک جاتی ہیں اور آسانی سے ہت کا شکار ہو جاتی ہیں لو آپ اپنے دام میں سیاد آ گیا تو ایسی کیفیت ہوتی ہے اور اس انداز سے ہد ہد شکار کرتا ہے ہماری بھی مثال بعض صورتوں میں ایسی ہوتی ہے کہ شیطان ہمارے سامنے کوئی نہ کوئی چیز اس انداز کی بناوٹ کر کر پیش کر دیتا ہے جسے ہم بہت اچھے انداز سے بہت اعلیٰ چیز سمجھ کر اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں مگر یاد دیکھیے کہ شیطان کا وار ہر وار پہچان لینا یہ ہماری بس میں نہیں عابد کو عابد بن کر عالم کو عالم بن کر وار کرتا ہے اسی طرح اس کا وار بہت ہی خطرناک ہوتا ہے انسان کو یوں سمجھیے کہ بس اوقات بہت بڑی عبادت سمجھ کر بہت بڑی ریاضت سمجھ کر یہ کام کر رہا ہوتا ہے اور شیطان کی تھپکیاں دے رہا ہوتا ہے تو نے بہت عظیم کام کیا اور اس عظیم کام کا کچھ بھی نتیجہ نہیں ہوتا مثلا گھر میں میلاد شریف کروا بہت اچھا ہے میلاد شریف کروانا اور قرآن خانی بھی کروائی بہت اچھی بات ہے آپ نے قرآن خانی کی آپ نے میلاد شریف کروایا آپ نے لنگر غوثیہ کا اہتمام کیا یقیناً کار ثواب اور اللہ رب العالمین کی رحمت سے امید ہے کہ اس کا عظیم ثواب ملے گا اور یہ ایک ایسی چیز ہے مسلمانوں کو کھلانا یہ صدقہ بھی ہے اور لازمی بات ہے صدقہ صرف فقیر ہی کو نہیں ہوتا اغنیا کو بھی تحفہ دینا یہ بھی صدقے میں آتا ہے بہت سی چیزیں میل جول بڑھنے کا ذریعہ بھی ہماری نعت خانیاں ہوتی ہیں مسلمانوں کی خیر خائی کا ذریعہ بھی ہماری نعت خانی ہوتی ہیں تحفہ تحائف کا ذریعہ بھی ہماری نعت خانیاں ہوتی ہیں ذکر اللہ کا سبب بھی ہماری نعت خانیاں ہوتی ہیں اور یہ گیارہویں شریف کا اہتمام یہ ساری چیزیں بھی مطلب یوں سمجھیے کہ جمع ہو جاتی ہیں ان گیارہویں شریف میں خانیوں میں اور پیارے آقا مدینہ والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر خیر ہوتا ہے حمد پڑی جاتی ہے اللہ رب العالمین کی تصویر ہوتی ہے یاد رکھیے کہ نعت شریف بھی ذکر اللہ ہے اب آپ نے یہ سارے اہتمام تو کر لیے مگر کیا ہوا کہ آپ نے عورتوں سے میلاد پڑھوایا اور اسپیکر کھولا اور پورے محلے کو عورتوں کی آواز سنا دی اس کی اجازت نہیں اچھا آپ نے عورتوں سے تو میلاد نہیں کروایا مردوں کا میلاد کیا مگر آپ روڈ روک کر آپ نے اتنی فل اسپیکر ساؤنڈ کر کر خانی کی ترکیب بنائی اب آپ سمجھتے بہت اچھا کام ہو رہا ہے اور یوں کہ بس ہم شیطان کے بےکابوں میں آ جاتے ہیں ہمیں توجہ اس طرف نہیں رہتی نعت خانی بہت اچھی چیز ہے نعت خانی کا کوئی مسئلہ نہیں لیکن بہت اچھے اس کام کے اندر ہماری توجہ یہ نہیں رہتی کہ بیمار کا کیا ہوگا وہ جو بڑھیا رات کو فوراً سو جاتی ہیں وہ صبح اٹھنے والی ہوتی ہے اس کا کیا ہوگا وہ مریضہ کا کیا ہوگا وہ مریض کا کیا ہوگا اس طرف ہماری توجہ نہیں رہ پاتی اور ہم اس طرح اچھے کام جس کو سمجھ کر بڑھ کر جاتے ہیں کرنے کے لیے اور شیطان کے جال میں پھنس جاتے ہیں تو ایک مثال ہے سینکڑوں مثالیں اس کی ہیں کہ ہم کے پہنچتے ہیں نیکیاں سمجھ کر مگر ہوتا کچھ ہے تو بہرحال اسی طرح یہ چوٹیاں اس کو کیڑا سمجھ کر حملہ آور ہوئی اور حملہ آور کیا ہوئی خود شکار ہو گئی خود کی دم سخت ہوتی جو مختلف انداز سے چڑھنے اور غذا تلاش کرنے کی ٹیکنیکل معاون اور مددگار ہے اس کی دم کے جو جوڑ ہے اس کا انداز اس طرح سے ہے کہ یہ یہ نما دم سے بالکل سیدھی سطح پر چڑھنے میں بھی سہارا فراہم کرتی ہے اپنی دم کو استعمال کرتے ہوئے سہارا لینے سے یہ ایک پلیٹ فارم مل جاتا ہے جس کے سبب یہ بآسانی چونچ کے ذریعے درخت میں سراخ کرتی ہے یعنی پیچھے سے اس کو پورا بیلنس ہونے کے لیے جو دم ہے وہ مارنر ہو جاتی ہے اور جب یہ چونچ مارتی ہے تو بڑے آرام سے یہ چونچ مارنے کا کام دے سکتے ہیں یعنی چونچ مارنے سے سر اللہ سب کچھ کر رہا ہے تو پیچھے جو دم ہے وہ اس کو بیلنس رکھ رہی ہے خود کے پنجے کی بناوٹ خاص قسم کی ہے اس کے پنجے میں چار انگلیاں ہوتی ہیں جس میں پہلی اور چوتھی انگلی کا سوراخ سامنے کی طرف اور دوسری اور تیسری کا رخ پیچھے کی طرف ہوتا ہے یہ خاص بناوٹ چھوٹی ٹانگیں اور تیز دار ناخن سے اسے مضبوطی کے ساتھ درخت سے چمٹے رہنے میں مدد دیتی ہے اب سر تو ہلی جا رہا ہے نا اب سر جا رہا ہے تو کم از کم پیر ایسے ہونے چاہیے کہ جو مضبوطی سے پکڑے دم ایسی ہونی چاہیے جو بیلنس کرے تو اب ایسی ہی دم ایسی ہی چونچ اور ایسا ہی پنجا جو اس کام کے لیے اس کو ضروری تھا قدرت نے عطا کیا اب ان تمام خصوصیات سے فائدہ اٹھا کر یہ درختوں پر سیدھا چل کر جہاں چاہیں اپنے گھونسلے کے لیے سوراخ بنا لیتے ہیں اور جہاں سے بھی چاہیں غذا حاصل کر سکتے ہیں مضبوط پنجے رکھنے کے ساتھ ہد ہد کی چھوٹی چھوٹی ٹانگیں بھی نہایت مضبوط ہوتی ہیں کیونکہ یہ وہ پرندہ ہے جو اپنی غذا مسلسل درخت کے تنوں سے حاصل کرتا ہے حدود کے اڑنے کا انداز بھی دیگر پرندوں سے مختلف ہوتا ہے اور وہ یہ کہ یہ تھوڑے تھوڑے وقفوں کے بعد تین بار لگاتار اپنے پر پھڑ پھڑاتا مسلسل یہ اس انداز سے اڑتا چونکہ ہد کے گلے میں سوتی تار نہیں ہوتی اس وجہ سے یہ گونج پیدا کرنے والی چیزوں اور خصوصاً درختوں کو بجاتے ہیں اس انداز سے یہ ایک دوسرے سے رابطہ بھی کرتے ہیں اور پیغام بھی پہنچاتے ہیں حدود کی زیادہ تر غذا کیڑوں اور ان کے بچوں پر مشتمل ہوتی ہے اب چاہے یہ کیڑے جاندار درختوں میں پائے جاتے ہیں یا بے جان اس کی غذا میں زیادہ تر وہ کیڑے ہوتے ہیں جو کسی نہ کسی درخت کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں مثلا چونٹیاں دیمک مکڑیاں پتنگے اور دیگر قسم کے اور چھوٹے چھوٹے کیڑے خود ہد کی کچھ اقسام کیڑوں کے ساتھ اناج پھل اور پھلیاں بھی کھاتی ہیں خود ہد ایک دن میں تین ہزار چونٹیاں تک کھا سکتا ہے مشاہدہ یہی ہے کہ ہد ہد تنہائی پسند جانور ہے جو عموماً اپنی ہی قسم کے بعض گروہ بنا کر رہنے والے پرندوں سے جارحانہ رویہ بھی رکھتا ہے اس کی اکثر سرگرمیاں دن کے وقت جاری رہتی ہیں رات کے وقت یہ اپنے گھونسلوں میں بسیرا کرتے بچوں کی پیدائش کے دوران ان کا گھونسلہ جو گھونسلے میں بسیرے کا دورانیہ ہے یہ بڑھ جاتا ہے زمین پر موجود دنیا بھر کے جنگلات میں پھیلے ہوئے ہیں تقریباً تمام اقسام کے درختوں کے اندر سوراخ بنانا ان کا کام ہے یہاں تک کہ سیرا میں پائے جانے والا ہدہد تو ایسا ہوتا ہے کہ سیرا کے مشہور پودے جو یعنی جس کے اندر سوراخ کرنا بہت مشکل ہے جسے کیکٹس کہا جاتا ہے اس میں بھی سوراخ کر کر اپنا غصہ بنانے میں کامیاب ہو جاتا ہے صحرا میں پائی جانے والی اکثر مخلوقات کو پانی حاصل کرنے کے حوالے سے مشکلات کا سامنا ہوتا ہے مگر کیڑے کھانے والے پرندوں کو پانی کی کمی کے مسائل درپیش نہیں ہوتے کیونکہ کیڑوں کا اکثر جسم پانی پر مشتمل ہوتا ہے خود ہر سال گھونسلے کے لیے سوراخ کھودتا ہے یعنی نیو ایئر آپ یوں سمجھے اس کا جو نیو ایئر ہوتا ہے وہ اس انداز سے مناتا ہے کہ وہ سوراخ کرتا اور اپنے لیے نیا گھر بناتا ہے جبکہ پرانے گھونسلے دیگر درختوں کے سوراخوں میں رہنے والے پرندوں کے استعمال کے لیے چھوڑ دیتا ہے اس کے گھونسلے کا سوراخ چودہ سے پینتالیس سینٹی میٹر تک گھیرا ہوتا ہے fifteen to forty five centimetre ہر سال نیا گھر بنانے والا جنوری بالآخر دنیا سے چلا جاتا ہے اور جو پرانا گھر ہوتا ہے وہ کسی اور کے کام آ جاتا ہے تو اسی طرح ہمارے دنیا کے گھر بھی کسی اور کے ہی کام آئیں گے اسی طرح مزید یہ کہ یہ جانور کا رویہ دوسرے جانوروں سے جارحانہ بھی ہے اب لازمی بات ہے چونچ ایسی اور لکڑی تک کو یعنی درخت تک کے اندر سوراخ کرنے کی صلاحیت جس جانور کے اندر ہو تو اس کے اندر طاقت بھی ہے سوراخ کرنا اور کسی کو نقصان پہنچانا بھی آسان ہے جو جانور لکڑی میں سوراخ کر دے اور اسی چونچ چونچ سے اگر کسی دوسرے جانور پر حملہ کرے تو آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ کیا حال کر سکتا ہے یہ جانور مگر ایسے جانور کے افعال سے بھی اللہ تعالیٰ نے دوسروں کے فائدے کے راستے بنائے ہوئے یہی جانور کے تنہائی پسند ہے اور کوئی دوسرا جانور اس کے قریب بھٹک نہ پائے اس حوالے سے کہ یہ اپنے جیسے پرندوں کے اوپر جارحانہ کاروائی بھی کر دیتا ہے مگر یہی جانور سال کے بعد جب دوسرا گھر اختیار کرتا ہے اپنا پچھلا گھر چھوڑ دیتا ہے تو ایسے ہی جانور جن کے ساتھ اس کا جارحانہ رویہ ہوتا ہے آ کر اس میں بسیرا کرتے ہیں حدود کی مادہ تین سے سات تک انڈے دیتی ہے دونوں نر اور مادہ گھونسلہ بنانے میں ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں پھر انڈے سینے اور بچوں کی نشو نما میں بھی ایک دوسرے کا ہاتھ بٹاتے ہیں یعنی ایک کمبائن فیملی کا اصل تصور دیتے اور اصل کمبائن فیملی بھی سب کے ساتھ رہنے میں ہر کسی کو اس طرح کے اختیارات دے دینا کہ وہ آزاد ہو جائے اور جو چاہے کرے تو شاید یہ گھر کی عمارت تباہ کرنے کے برابر ہے اسی طرح انڈے سینے کے معاملے میں بھی رات کی ذمہ داری نر اپنے سر لیتا ہے اور دن کے وقت مادہ رات کے وقت نر اس انداز سے یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے چونکہ خود ہد کے انڈے درختوں کے سوراخوں میں ہوتے ہیں لہذا ان کی کافی حد تک حفاظت رہتی ہے تقریباً گیارہ سے چودہ دنوں میں ان سے بچے نکلتے ہیں الیون ٹو فورٹین ڈیز پیدائش کے وقت یہ بچے نابینا اور بے بال یعنی وداؤٹ ہیئر ہوتے ہیں تقریباً اٹھارہ سے تیس دنوں میں یہ بچے گھونسلوں سے باہر آنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں جنگلی حدود کی عمر تقریباً چار سے گیارہ سال کے درمیان ہوتی تاہم ان کی قسم کے لحاظ سے ان کی عمومی عمر میں مختلف فرق پایا جاتا ہے مختلف ہوتی ہیں اور کسی کی کم کسی کی زیادہ حدود کے رہائشی علاقوں کی تباہی خواہ وہ جنگل میں آگ لگنے کی صورت میں ہو یا انسانی رہائشی علاقوں کے پھیلاؤ کی وجہ سے ان کی ترقی کے باعث جو انسان آگے پلاننگ کرتا ہے اور اس کو بڑھا دیتا ہے اس وجہ سے بھی حدود کی رہائشی علاقوں میں کمی آتی ہے ان کی نسل کو اس وجہ سے بڑا نقصان پہنچتا ہے اس کے ساتھ ساتھ کیڑے مار ادویات کے استعمال کے باعث بھی ان کی غذا کی دستیابی میں کمی واقع ہوتی کیونکہ یہ اکثر کیڑوں پر ہی گزارا کرتا اہل عرب کہتے ہیں افسر ہد ہد ہد سے زیادہ قوت بسالت رکھنے والا کیونکہ اس کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ دیکھتا ہے تو پانی دیکھ لیتا ہے تو اس سے زیادہ بسارت رکھنے والا سمجھنے والا یہ ابسر کہا جاتا ہے ایسا شخص جو بہت زیادہ نگاہ رکھے اور بہت سے پیچیدہ معاملات کو سمجھ جاتا اسی طرح کہا جاتا ہے اج جدین ہد ہدین یعنی خود خود سے زیادہ سجدہ کرنے والا کیونکہ یہ جانور جھکاؤ کے ساتھ رہتا ہے لکڑی میں بھی گویا مطلب سر کا جھکانا ہے اور زمین کی طرف بھی اس کا سر جھکانا ہے اس کی خاصیت میں سے ایک خاصیت یہ بھی ہے کہ اگر ہد ہد کے پروں کی دھونی گھر میں دی جائے وہاں سے کیڑے مکوڑے بھاگ جاتے ہیں اگر آپ کے خواب میں ہد ہد آئے پریشان نہ ہو اگرچہ بعض باتیں اس پہ پریشان کرنے والی بھی ہیں کہ خود خود کو خواب میں دیکھنے کی تعبیر ایسے مالدار عالم آدمی سے دی جاتی ہے جس کی برائیاں بیان کی جاتی ہیں جو شخص خواب میں خود خود دیکھے تو اس کی تعبیر یہ بھی ہو سکتی ہے کہ عزت اور دولت حاصل ہوگی اگر کسی نے خواب میں خود خود سے گفتگو کی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بادشاہ کی طرف سے حکومت کی طرف سے اسے بھلائی حاصل ہوگی امام ابن سرین نے فرمایا کہ جس آدمی نے خواب میں حدود دیکھا تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ خواب دیکھنے والے آدمی کے پاس کوئی مسافر آئے گا یہ بھی کہا گیا کہ